یہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے اس کے ذریعے طرح طرح کی مختلف نباتات نکالیں